حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم اربا سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ زیادہ غلام لوڑنیاں آگ سے آزاد کرتا ہو اس دن اللہ تعالیٰ مزید قریب آ جاتا ہے پھر اپنے ان بندوں یعنی حجاد کرام کی بنا پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں ابو عبد الرحمان یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ سنت میں ابن المزیب کے شاگرد یونس مراد یونس بن یوسف ہوں جن سے امام مالک رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں واللہ تعالی اعلم سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چھ